حضرت بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند مشروبات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہر جوش والے مشروب سے پرہیز کرو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ننانوے